عبداللہ بن ابی حزیل کہتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کے کچھ لوگ امر بن آس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے قبیلہ بکر بن وائل کے ایک آدمی نے کہا قریش باز رہیں ورنہ اللہ تعالی خلافت کو ان کے علاوہ جمہور عرب میں کر دے گا امر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ اور غلط کہہ رہے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قریش قیامت تک خیر یعنی اسلام اور شر یعنی جاہلیت میں لوگوں کے حاکم ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس یہ حدیث صحیح ہے